سورت الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقع ہو جانے والی نہیں سارے وقت اتحاد اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہی ہے خافزت الرافعہ جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غربا تھے ابو دردا ابو زر ابو حریرا فقرا فقرائے صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافزت الرافیاح پس کرنے والی اٹھانے والی رضاجن رجن جب زمین کپ کپ آئے گی لڑ گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے اور بھو ست ان بسن اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزا ریزا ہو جائیں گے فکان تھبام ممبسن ریزا ریزا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے کن تم ازواجن سلاسا اور ان تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جو جہنوی تھے دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں یہاں اس کی وضاحت اخبار تم ہو جاؤ گے تین گروہوں کے منقسم تو اصاب المن تھے ماں اصحاب میں منا تو جو دہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے ماں صاحب المنا تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے داہنے والے کون ہوں گے کس کیفیت میں ہوں گے کس حال میں ہوں گے وہ صاحب المسما اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے شومی قسمت جو برا انجام برے انجام والے ما صاحب المشمہ کچھ اندازہ ہے تمہیں جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا اصحاب مشمہ کیسے ہوں گے یہ تو دو گروہ ہو گئے بس بکور اور اگلا آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے کل مقرب وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربی بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے نا اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہوں گے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وقت ہوئی لہی وسیلہ اس کا خر تلاش کرو وہ جاہدوں اسی سبھی لہی اس کی میں یاد کرو گے تو تم اس کے مقرر بارگاہ بن جاؤ گے وہ سابقل مکرم فی جناتی یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے سنتمن و قلیل من الخری یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئی پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابق الاولون ول مہاجر ولساد تبعوهم رویل یہ ہر امت میں رہا ہر دور میں رہے گا ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے سابق الاول اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں بلزین تباہم احسان وہ بھی ہوں گے عام صالحین مومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امت کی قرضی سم الزینہ یلو نہ ہوں سم الزینہ یلو نہ ہوں تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہوں گے بعد میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقرب ان کتنے ہوں گے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو من الاولین کثیر تعداد ہوگی پہلو میں سے قلیل من الاخرین بعد والوں میں سے تھوڑے اعلیٰ سرور موزون وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے متقین علیہ متقابلین اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یتوف علیہ ولدان المخلدون اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یہ وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کے خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوام و آباری وہ آپ خورے لے کر جام اور مینا لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے جام و مینا وہ قاسم بمعئین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا یہ آندھا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی کوئی دکھد ہوگی ولا یون نہ وہ بہکیں گے نہ بہکی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورا جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس پہ آدمی جو بہک جاتا ہے وہ کے حقیق مما یہ تخیرون اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہم سب چاہیں اپنے سلیکشن پر بالا میں تیری مما یشتہون اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے یشتہون مہور ان اور ہوں ہوں گی گی اڑے بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں ہور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ تو اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کام ساری رو لوئی وہ ہوئے جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو جلاف کے اندر جزام بما کانو یا یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی جو اشار کیے جو جان ساریاں کی جو سرفروشیاں کی لا معاون لغب و ولا تاسیمہ وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام اللہ قیلن سلامن سلاما بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام بھی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وہ صاب ال وہ صاب الیمین ماں صاب الیمین اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تو اندازہ ہے فی صدری مقبول وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وہ تل مقدن اور کیلے تہ بر تہ کہہ دو کہ کچھ جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہ ذل ممدود سائے پھیلے ہوئے بمائن مسکوب اور پانی بہتا ہوا وفاق ہے کثیرہ اور میوہ کثرت کے ساتھ لا تین بلا ممنوع نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پہ لگا ہوا ہوگا وہ فوروسین برفو بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے ان نہ انشا نہ انشان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فجالنا ہن اب کارن ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں اور بند اطرابند پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصابل یمین یہ اصابل یمین کے لیے ہوں گے سلت المن الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وسلت من المن اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصاب الشمال ما ماں اصاب اب رہ گئے وہ بائیں والے کیسے ہیں وہ بائیں والے فی سموم وہ تیز لو میں ہوں گے وہ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وہ دل من موبن اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا بار دن ملا کری نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا ان لہن کانوں قبل ڈالے کا مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے بڑے الحال حال تھے ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں دنیا کا ایش و آرام تھا بکالو یسرون علی عالل عظیم اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے شلق ہند یقر و یقر و ماد عظیم کانو یسرون علل حضیم وہ کانو یہ کہا کرتے تھے اے رام اتنا وا تو رابن ایزامن آئینہ اصول کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اب آباؤ نے لمبلون اور کیا ہمارے آباؤ اجداد جو پہلے گزر چکے اس سے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے بول کہہ دیجیے نبی ان یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون لازمن جمع کیے جائیں گے علامی یوم معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سمت لون المکذبون پھر تم اے وہ لوگوں جو بٹتے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تب سے رقم و ذکر کل الب منی سورہ کاف کے انسان یاد کیجیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جٹلا دیا ہے انکم ایہا الضالون المکذبون تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا من شجر من زکوم تم کھاؤ گے اس زکوم کے طرف سے اس سے اپنے پیٹ بھرو گے فشاربون علیہ من الحمیم اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی فشاربون مونا سرمد ہیم اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے بڑا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیو گے ہاضا گا یوم الدین یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی ضیافت ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ ارحمان میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب الٹی ہو گئی اب آگے چلیے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی سنائی اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں پہاڑ ہیں پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز میں نہلو خلق نہ محکوم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے اس میں بات کیوں نظر آتا ہے نہنو فلک خون ہم نے تمہیں پیدا کیا فلاو خون افر افرائے تم ماں تم نون کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو انتم تخلق نہ ہو ام نہن الخال رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون یہ بھی آگے آ جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے وال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جلی ہے تین تین پردوں کی فیض سلاد کون تخلیق کر تم تخلیق کرتے ہو تم نے آگاہ بنائے ہیں وہاں جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے خلق نہ ٹبکا دی تم تخل ہوں نہ تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے لطفا اور آلقا اور مضرا یہ سب کچھ تم کرتے یا ہب کرتے اس کا جواب سکھایا ہے جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجیے فوراً بل انت یا رب پروردگار تو کرتا ہے ہم نہیں کرتے یہ ساری کاریگری سنائی مصوری خلاقی یہ سب کے لیے نہن و خلق نہ کم فلا تو سبزون ارے تم ما تم نون ان تم تخلقون رہو نہن الخالق نہن و قدر نہ بے نہ کم الموت و ماں نہن و مصبوقین یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال اس کی ایک توجہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں ہم نے تمہارے ماں موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آج آنے والے تمہارے ماں موت سے کیا مراد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہی ہمارا شعور چلے گا کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا ملے گا یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ بیدار سے ہائی کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس طرح پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے اقبال نے خود کہا ہے یا یہ کسی اور کا شعر ہے موت ایک زندگی کا وقت کا ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بین ہی یہ نہیں ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا بدل رہا ہے مسلسل بدل رہا ہے کنٹینیوس چینج میں ہے یہ میرے خون کے خلیات ارب ہاں ارب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہیں نئے آ جائیں گے اے کنٹینیوس پروسیس ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نہیں کون سا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا کون سا جسم تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا تو نہ قدرنا بینا قبل موتا گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے وہ نہنوں میں بسموقیم اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں اللہ نبد امسال احکم ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امسال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی نہ نو خلق نہ ہوں وسدت آسرا ہوں بیدا شینا بدل نہ امسال ہوں تبدیلا امسال کا آتا تھا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی یخلق مثله اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اب علیہ الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یاد داشت میں نے کیا کیا تھا وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے وہ تو وہی ہے جو بیس برس پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو کتنے آ چکے اللہ نبد سے نبکم فیم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو اب نہیں جان سکتے تم اس کو اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جن جس سے تم واقف نہیں ہو عالم آخرا میں آتے ولاقت علم تم ان شکل تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان

تو انسانوں تو کس کو جانتے ہو ولقد علم تم شکل اولا ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں تذکرون تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان افرائے تم ماں کا رسول تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں ہاں، انتم تذرا نہ ہو ہو کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے بل انتا یا رب کہیے نہیں اللہ تو اگانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ روئے آفتاب کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ ہوئے انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے افرائے تم آتا رسول تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے تم ہوں نہ ہوں اب نہ کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں بن یا عرب لاؤ نشا جالنا ہوتا من ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دے کوئی آفت سماوی آئے کوئی جھکر چلے کوئی اولے پڑ جائیں فضل تم تفک ان کو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے انال ابو ہم پر تو بڑا سامان آ گیا ہم نے بیج ڈالا ہم نے کھاد ڈالی ہم نے یہ کیا سب میرا ورک ہو گیا انالبرمون ہم پر تو بہت بڑا سامان آ گیا بل نہ لو محروم بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے افرائے تم المال لذی تشربون کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو تم ہو من المزن ام مجھے لو کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہمیں برسانے والے بل یا رب یقین پرو دے گا تم ہے اتارنے والا لو نشا اور جال نہ ہو جا چاہے تو اسے کڑوا کر دیں فلا اللہ تشکرون تو کیوں شکر نہیں کرتے افرائے فرائے تم نارتی تبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو تم انشا تم ہے نارول منشی کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے اٹھایا ہے اگایا ہے یا ہمیں اگانے والے بل یار اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب افرائے تم التی ترون تنسا تم شجر کہا نہ تفصیلات ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی بتا یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ویسے عام پانی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس سے ہوگا تو وہ عام پانی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے رب عظیم بس تسبیح کرو پاکی بیان کرو اپنے رب کی اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان اور اس میں جو مزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے خیر من تعلم القرآن و علامہ اب یہ دیکھیے اس اکثر ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے فلاں سے بے مواقع تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی بڑے بڑے ستارے ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں اس سے کروڑوں بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام نشان نہیں رہتا اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر رہ جاتا ہے تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا ب نجم ادا ہوا ستارہ کہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہب صاحب کے اور سے ہے یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاتی نے جن کو کھدیڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گلیکسیز ختم ہو گئی کہاں گئی ہیں وہ بلیک ہول سے اب بھی یونیورس کے اندر واللہ عالم لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے فلاں بے مواقع اللہ تعالم اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا تھوڑا سا تو چودہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآن مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے ایک ہزار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو احکام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلو نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے مصطفیٰ برساں شرا کے دی ہم اگر بعول رسیدی تمام بول آدھی لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا یہ کریشن آف یونیورس یہ ہسٹوریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمالوجی ایسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ان کے بریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کھینچتان سے نہیں جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی شہر کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ ما انا علیہ اصحابی جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تک فراؤ سم نما یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر تم جانو ایک وقت آ جائے گا تو جان لو گے ان نحول قرآن القریب یہ قرآن ہے بہت باعثت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی سوچو کیا قدر قیمت اس کی سمجھیے اس میں ایک زندگی نہیں اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی ان نحول قرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے فی کتاب مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھ چکے ہیں کتاب ل علی الحکیم یہ تو امول کتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ امول کتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن المزید فی لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مخلون لا یمس اسے چھوتے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے انہا فی صحف مکرمت مرفوعت مرفوت بحیدی سبرطِن کرام برارا یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو کہ جو کرام برارا فی صحف مکرمت بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت ایدی سفرت لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ کرام برارا جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لا جمت سہول متحرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی اجازت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں لیکن اگر چھوٹی اجازت ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھ ایک ضمنی مضمون ہے یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو فرض کیجیے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا کون روک سکتا ہے اسے چھوئے گا غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوتے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلس ہے اس کا جو اصل لب لباس ہے اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک یہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرطیں اس کے اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے اسی لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم آخر و ظاہر ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے نہوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے ہیں اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی و الم رسول آیات کا کتاب اب اب الحکمت تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا ترکیہ کو آخر میں رکھا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترتیب اللہ نے بدل دی کما اور صلاحیم رسول ویو زکی آیاتنا ویو الم کم الکتاب الحکمہ حکمہ کیا پہلے تعلیم کتاب و حکمت بعد میں پھر سورہ عمران میں آیا نقد من اللہ علم اجباس رسول یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ حکمہ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورج جمعہ میں رسولم آیا محمود کتاب والم پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہے لکھنے والے وہ تو غیر مسلم ہو گئے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی یہ سمجھ لیا کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے کیے ہے ایسے نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لیے تسکیا باطن ضروری ہے پہلے تسکیہ اسی لیے وہ آئے بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس اس کی نا پنجاب کو مول کو وہ شفا لباس ماحد رحمت اللہ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہے تکبر ہے ان میں مال ہے ان میں جا ہے شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقرار کی طلب ہے یہ اگر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دکھ دنیا سے دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا

کسل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سستی کا معاملہ قتل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں حاضر حبی سے تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود لکھ لی ہے ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مسل رحم الطوراسمل یا مسل الشمار اسفارا مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ ادا ہو جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانی کا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجیے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا ہمیں لو اسفارا کا مسل الحمار یا ہمیں لو اسفارا بے سا مسل قومی نبینہ کن جنوبی آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تو رات کو چنکار تو کبھی نہیں کیا ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عملی تقسیب یہ ہے اب قرآن منصطل مہار ماہو جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقسیم ہے حال سے عمل سے وہ تقسیم ہے قول سے ہم قول سے تقسیم نہیں کر رہے ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت خرچ کیا معمولی معمولی کیریئر کے لیے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تعلیم ہے جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایف ایس ایم جی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے پھر امتحان دیا ہے اور پھر وہاں پر ریزیڈینسی ہو رہی ہے اور پھر نبل اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈ ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی ہے پینتیس برس چالیس برس لگے ہوئے اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا اسٹینڈرڈ آف لونگ اونچا ہو جائے اور کیا ہوگا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقزیب حالی ہے بتا وہ کمن کم تو وہاں مثبت انداز آیا تھا رحمان علام القرآن خلق الانسان علامہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مطلب ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ قرض بول اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس روئے مبارکہ کی اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے یہ اضافی ہے یہ نقشہ کہتا جا رہا ہے فلاولا اذا بلغت کو تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے عالم نزا ہے وان تم ہی نئے دن تنظرون اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہیں تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے اس کا جان نکل رہی ہے اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں وہ تم ہی رہ تنظ تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو بے بس ہوتے کچھ کر نہیں سکتے وہ ملا کے لات سے رول ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے فلاؤنا ان تم تم غیر مدین تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کی رعیت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو لولا ترجیح رہا یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر فلولا ان مدینین فعم کن تم غیر مدینین لولا ترجیح رہا تم سوادین تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لوٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل فزیشن اور رائل سرجن کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں روک لو اگر روک رہا ہے کوئی ہے کسی میں دم جو روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہے سب کے سب ڈاکٹر ہیں تمہارے ملاحوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے کوئی آئے ہیں لینے کے لیے ناہلو آکرا کو ہی لے ہی بالکل قلعہ تم سرور تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہارے نگاہوں کے سامنے تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر نہ آکرا من بن الورید الوری ان کن تم غیر مدین اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے پھر ترجیح ان کن تم صادقین ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام تو اما امکان من المقربین تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بندہ تھا سابقون میں سے تھا آگے بڑھتا تھا فصل بالکل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاق کے مال بزم نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا پر ان کا المقربین فراہ و ریحان و جنت اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے خوش بھی ہوئی خوش بھی ہے اور جنت نعیم اور جنت العیم نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے واما ان کا اصحاب یمین اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگرچہ وہ سابق الاولون جیسے نہیں ان سے کم تر درجے میں لیکن اصحاب المین میں سے فسلام اصحاب الیمین تو یمین والے دہرے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے ایش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے وہما انکار مگر مقزبی اور اگر وہ تھا اب یہاں مقزبین پہلے لے آئے ہیں دوالین بعد میں پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایوہ دوالون المقزبون یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے بس ٹھیک ہو گیا راستے میں اختیار کر لے جو اس سے جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جھوٹ واما امکان المکزمین غالین اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں پر نوز حمیم تو اس کی جو توازو ہوگی ابتدائی توازو وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وہ تسلیت تو اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں ان نہ ہوا حق القین یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے وکیل ازمان ازمانوں سلاحا تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے تین گروہوں میں سب بسم رب کل عظیم بس تصویر کیجیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان رب العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت نازی ہوئی تو حضور نے فرمائی جالو ہو پھر رکو کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فصب بسم ربی کا جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن عظیم و نفالی علی ویا کو ملایا تو کی حقیقت